چار بھائی ایک وقت کا قصہ ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مچھیرا اپنے چار بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا اس کے بیٹوں کے نام تھے راب کول ایلیکس اور ہیری مچھیرا غربت میں رہتا تھا مچھلی بیچنا ہی اسی کمائی کا ایک اہم ذریعہ تھا اور وہ اتنا ہی کما پاتا کہ بس اپنے خاندان کو کھلا سکے اس کے پاس اپنے بیٹوں کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا ایک دن اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بچوں سنو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اب تم بڑے ہو گئے ہو تو تمہیں دنیا سے باہر نکلنا ہوگا کوئی پیشہ اختیار کرنا ہوگا اور اپنی قسمت آزمانی ہوگی لیکن ابا ہمیں کسی بھی پیشے یا ہنر کا علم نہیں ہے ہم گھر سے دور جا کر کیا کریں گے یہی تو ہے جسے تمہیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے تمہیں جانا ہوگا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تم کس کام کے قابل ہو لیکن ابا ہم کبھی بھی اپنے بلبوتے دنیا میں باہر نہیں گئے میرے بچے کچھ بھی خراب نہیں ہوگا میں نہیں چاہتا کہ تم ایک مچھوارے کی زندگی بسر کرو دیکھو اس کام سے تم زیادہ نہیں کما پاؤ گے جاؤ اور زیادہ منافع والے پیشے کی تلاش کرو ٹھیک ہے ابا اگر یہی آپ کی خواہش ہے تو ہم یقیناً جائیں گے ہم جائیں گے چاروں بھائیوں نے اپنے والد کو الوداع کہا اور نکل پڑے کچھ دور جانے کے بعد انہیں چار راستے دکھائی دیے جو الگ الگ منزلوں کی طرف جاتے تھے روب نے اپنے بھائیوں سے کہا میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک کو ان میں سے ایک راستہ چن لینا چاہیے اور ایک بار پھر ہم چار سال کے بعد یہاں آ کر ملیں گے جیسا آپ کہیں بھائی جان جیسا آپ کہیں بھائی جان چاروں بھائی الگ الگ راستوں پر نکل پڑے روب کو راستے میں ایک انسان ملا میرے بھائی یہ تو اندھی گلی ہے تم کہاں جا رہے ہو میں کوئی پیشہ سیکھنا چاہتا ہوں کسی بھی طرح کا جو مجھے روزی روٹی کمانے کے قابل بنا سکے تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دنیا کا سب سے شاطر چور بنا دوں گا نہیں نہیں نہیں میں ایمانداری سے پیسہ کمانا چاہتا ہوں چوری چکاری سے نہیں میں آزاد ہو کر رہنا چاہتا ہوں میں جیل میں نہیں جانا چاہتا دیکھو بھائی تم سے جیل جانے کو کون کہہ رہا ہے بس چوری فن سیکھو اور پھر اسے بھلائی کے کاموں میں استعمال کرو اس کی اس بات پر راضی ہو گیا اس نے سوچا کہ کوئی پیشے کو سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے تو وہ اس آدمی کے ساتھ چلا گیا اس نے اسے اس فن میں اتنا ماہر بنا دیا کہ روب کچھ بھی چاہتا تو وہ اسے آسانی سے چرا سکتا تھا بنا کسی کو اس کا علم ہوئے چلتے چلتے کول ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک دریا بہ رہا تھا اور اس علاقے میں صرف ایک ہی گھر تھا اور میلوں تک آس پاس کچھ نہیں تھا اس نے دریا کے کنارے ایک شخص کو کھڑے دیکھا وہ کانچ کی بنی مشین تھامے ہوئے تھا کول کو یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا شے ہے وہ اس کے قریب گیا میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں اس مشین سے تم آسانی سے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہو جو بہت دور ہیں یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں دور بین یہ تو بہت دلچسپ چیز لگتی ہے آپ مجھے سکھائیں گے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں یقیناً تمہیں سکھاؤں گا کول اس شخص کے ساتھ رہنے لگا اس شخص نے اسے دوربین استعمال کرنے کا فن سکھایا کچھ مہینوں میں کول اس میں ماہر ہو گیا تم نے بہت اچھے سے سیکھا ہے اسی لیے یدی تم جانا چاہتے ہو تو جانے کے لیے آزاد ہو ہاں ایک پورا سال گزر چکا ہے اب مجھے جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ دوربین اپنے ساتھ لے جاؤ اس کے ساتھ تم کوئی بھی چیز دیکھ سکو گے وہ چاہے زمین پر ہو یا آسمان پر اس دوران تیسرا بھائی ایلیکس ایک شکاری سے ملا اور شکاری کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگا اور اس سے شکار کا ہنر سیکھنے لگا الیکس بہت دن ہو چکے ہیں تم یہاں اس میدان میں میرے ساتھ ریاض کر رہے ہو آج ہمیں جنگل میں ریاض کرنا چاہیے چلو دیکھتے ہیں کہ تم چلتے ہوئے شکار پر نشانہ لگا سکتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے دونوں جنگل میں پہنچی جہاں شکاری نے ایلیکس کو سکھایا کی کیسے بھاگتے ہوئے ہرن پر نشانہ لگانا ہے تیر ہرن کو لگا اور اس نے اسے مار گرایا ایلیکس چلو بھی نشانہ لگاؤ الیکس نے تیر اٹھایا اور ایک اڑتی ہوئی چڑیا پر نشانہ لگایا پر تیر چوک گیا تمہیں ابھی بھی ریاض کی ضرورت ہے آج کے بعد ہم روزانہ جنگل میں ریاض کے لیے آئیں گے جیسا آپ کہیں ہر روز شکاری ایلیکس کو شکار کے گھوڑ سکھانے جنگل میں لاتا آخر کار ایلیکس اپنے شکار پر نشانہ لگانے میں قابل ہو گیا اور اس کا نشانہ چھوٹتا نہیں تھا وہ شکار کے فن میں اب ماہر ہو گیا تھا ایلیکس تمہارا نشانہ پکا ہو گیا ہے اور تم نے اس فن کا ہر پہلو سیکھ لیا ہے شکریہ بھائی آپ نے میری اتنی مدد کی ہے کہ صرف آپ کے ہی بدولت میں اسے سیکھنے میں کامیاب ہو سکا اب میں گھر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں جا کر اپنے والد کی مدد کر سکوں یقیناً تم جا سکتے ہو اور اپنے ساتھ یہ تیر کمان بھی لے جاؤ یہ تمہارے کام آئیں گے سب سے چھوٹا بھائی ہیری ایک گاؤں میں پہنچتا ہے جہاں وہ ایک درزی سے ملا بھائی کون ہو تم اور تم یہاں کیا کر رہے ہو میرا نام ہیری ہے اور میں آیا ہوں تاکہ میں کوئی پیشہ سیکھ سکوں ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کیا تم ایک درزی بننے کے خواہش مند ہو میں تمہیں یہ ہنر سکھا سکتا ہوں بے شک کیوں نہیں میں ضرور سیکھنا چاہوں گا ہیری درزی کے گھر میں رہنے لگا اپنے پورے دل و جان سے درزی نے ہیری کو سلائی کا ہنر سکھایا اس نے ہیری کو اس کام کی باریکیاں سکھائی جیسے کوئی سوئی میں دھاگا کیسے ڈالے کیسے کوئی سلائی سے پہلے کپڑے کو پکڑے وہ اسے ہر چیز سکھاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہیری درزی کا کام بخوبی سیکھ گیا درزی ہیری کی محنت اور وفاداری سے بہت خوش تھا جب ہیری جانے لگا تو درزی نے اسے سوئی اور دھاگا دیا اور اس سے کہا میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں یہ لو سوئی اور دھاگا تم اسے اون کی طرح نرم رکھو اور لوہے کی طرح مضبوط پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو اور جب تم کپڑا سیو گے تو اس میں لگے جوڑ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا چاروں بھائی اسی جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے چار سال پہلے ملنے کا عہد کیا تھا وہاں سے وہ مل کر واپس گھر گئے گھر جا کر انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ان میں سے ہر ایک نے کیا کیا سیکھا ہے ایک دن وہ اپنے گھر کے سامنے ایک درخت کے سائے میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھے تھے جب ان کے والد نے کہا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس فن میں کتنے ماہر ہو جو تم نے سیکھا ہے درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے مجھے بتاؤ کہ اس میں کتنے انڈے ہیں پانچ ٹھیک ہے راب اب تم میرے لیے وہ انڈے اس پرندے کے نیچے سے نکال کر لاؤ جن پر وہ پرندہ سینے کے لیے بیٹھی ہے پر پرندے کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے روب درخت پر چڑھا اور پرندے کی نظروں سے چھپا کر وہ انڈے چرا لایا وہ اتنا ماہر تھا کہ پرندے کو اس کا علم نہیں چلا کہ اس کے نیچے سے انڈے غائب ہو گئے ہیں شاباش مچھری نے میز کے چاروں کونوں پر وہ انڈے رکھے اور اپنے بیٹے ایلیکس سے کہا چاروں انڈوں کو ایک ساتھ ایک ہی تیر سے دو بھاگوں میں کاٹو پر انڈوں کے اندر بیٹھے چوزوں کو آنچ نہیں آنی چاہیے ایلیکس نے اپنا تیر نکالا اور ایک ہی تیر سے اس نے انڈوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا یہ دیکھ کر مچھرا بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے بیٹے ہیری سے کہا اب ان انڈوں کو واپس سی دو اور مجھے دکھاؤ کہ وہ پرندہ ان انڈوں میں سے اپنے چوزے پیدا کر سکتی ہے یا نہیں ہیری نے اپنی سوئی نکالی اور ہر ایک انڈے کو سی دیا اور پھر روب نے انڈوں کو واپس گھونسلے میں رکھ دیا پرندے کو اس کا علم بھی نہیں ہوا بہت خوب میرے بچوں تم سب نے پوری ایمانداری سے چار سالوں میں یہ کام سیکھے ہیں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے پر مجھے یقین ہے کہ زندگی تمہیں تمہاری محنت کے لیے تمہیں معقول پھل دے گی کچھ دنوں کے بعد یہ خبر پوری سلطنت میں پھیل گئی کہ ایک ڈریگن نے شہزادی کو اگوا کر لیا ہے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ جو کوئی بھی شہزادی کو ڈریگن سے چھڑا کر لائے گا اسے اس کا ہاتھ نکاح میں دیا جائے گا میرے بیٹو تمہیں اپنا ہنر دکھانے کے لیے یہ نایاب موقع ملا ہے جاؤ شہزادی کو ڈریگن سے بچا کر لاؤ سبھی چاروں بھائیوں نے اپنی تیاریاں کی اور شہزادی کو بچانے کے لیے روانہ ہو گئے کول نے اپنی دور بین سے دیکھا اور کہا میں دیکھ سکتا ہوں کہ شہزادی کہاں ہے ڈریگن نے اسے ایک جزیرے پر سمندر کے بیچوں بیچ چھپایا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہے اس کا پہرا دیتے ہوئے پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے اور ان سے ایک کشتی کی گزارش کی تاکہ وہ اس جزیرے پر پہنچ سکے بادشاہ نے ایک جہاز دیا اور وہ چاروں جزیرے پر پہنچے کول نے اپنی دوربین سے دیکھا اور کہا ڈریگن پاس ہی سویا ہے اور اس کا سر شہزادی کی گود میں ہے اگر ایسا ہے تو میں نشانہ نہیں لگا سکتا ممکن ہے یہ تیر شہزادی کو لگ سکتا ہے رکو میں شہزادی کو چرا لوں گا اور اسے یہاں لے آؤں گا تم کشتی تیار رکھنا نے شہزادی کو ڈریگن سے چرا لیا پر جب وہ جانب لوٹ رہے تھے ڈریگن جاگ گیا اور ان کے اوپر اڑتے ہوئے اس نے ان کا پیچھا کیا فون پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ایلیکس نے اپنی تیر سے اسے مار ڈالا پر جب ڈریگن پانی میں گرا اس کے گرنے کے زور سے پانی میں طوفان آ گیا اور کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو ہیری نے اپنی سوئی نکالی اور ایک لمبا دھاگا لے کر لکڑی کے تختوں کو سینے لگا اور جلدی ہی اتنی ساری تختیں ایک ساتھ سی دی گئی کہ وہ سب اس میں بیٹھ سکیں اور اس طرح وہ شہزادی کو گھر صحیح سلامت لے آئے جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے دیکھ کر ان سے کہا تم چاروں آپس میں یہ فیصلہ کرو کہ شہزادی کے ساتھ کون نکاح کرے گا جب انہوں نے یہ سنا تو یہ چاروں بھائی آپس میں لڑنے لگے اگر میں شہزادی کو نہیں تلاشتا تو تم تینوں نے کیا کیا ہوتا اس لیے میں شہزادی سے نکاح کروں گا اگر میں شہزادی کو ڈریگن سے چھڑا کر نہیں لاتا تو تم تینوں نے کیا کیا ہوتا اس لیے شہزادی سے میں نکاح کروں گا یدی میں نے ڈریگن کو مارا نہیں ہوتا تو یہ بتاؤ کیا تم تینوں شہزادی کو لے کر اس کے گھر پہنچ سکتے تھے تو تم اس سے نکاح کیسے کر سکتے ہو اس کا نکاح تو میرے ساتھ ہی ہونا چاہیے اگر میں نے ناو کو نہ سیا ہوتا تو تم سب ڈوب گئے ہوتے اس لیے میں ہی شہزادی سے نکاح کرنے کے قابل ہوں چاروں بھائیوں کو لڑتی دیکھ کر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی شہزادی سے نکاح نہیں کرے گا کیوں اس طرح کوئی بھی خوش نہیں رہ سکے گا بادشاہ نے اپنی آدھی سلطنت ان چاروں بھائیوں کو انعام کے طور پر دے دی بھائیوں کو وہ سب ملا جو وہ چاہتے تھے اور اس طرح آخر میں مچھیرے کو اپنی غربت سے نجات ملی اور وہ سب ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگے کہانی ختم